علم میراث سے لا علمی ہر آدمی نے مرنا ہے جو بھی مرتا ہے کچھ نہ کچھ تو چھوڑ کر جاتا ہے اور کچھ نہیں اس کے جسم پر کپڑے اور ضرورت کا کچھ سامان تو ہوتا ہے اب اس سامان کا کیا کرنا ہے مرنے والے کی تہجیز و تکفین کس مال سے ہوگی اگر اس پر قرض تھا تو اس کا کیا حکم ہے اگر وہ مال جاگیر اور جائیداد چھوڑ گیا تو یہ اب کس کی ہے مالک تو جا چکا اسلام نے ان تمام معاملات میں مسلمانوں کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے اور کسی بھی معاملے کو آزاد نہیں چھوڑا مال کا حقیقی مالک اللہ تعالی ہے اس نے عارضی ملکیت کسی کے حوالے فرمائی تھی اب وہ عارضی مالک چلا گیا تو اب اس مال کا مالک کون ہوگا اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اسلام کے انہی لازمی احکامات کا نام علم میراث ہے جو کہ ایک لازمی فرض اور نورانی علم ہے اور ہر مسلمان کو اس کی ضرورت بار بار پڑتی ہے کیونکہ موت کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان کو علم میراث کے ضروری مسائل کا علم ہوتا مگر حالت یہ ہے کہ عوام تو عوام اکثر دیندار مسلمانوں کو اور بہت سے علماء کو بھی اس علم سے واقفیت نہیں ہے آپ کسی بھی چھوٹے یا بڑے عالم سے طلاق کا مسئلہ پوچھیں تو وہ آسانی سے بتا دیں گے جبکہ میراث کا مسئلہ پوچھیں تو بہت کم ایسے ہوں گے جو فوراً بتا سکیں حالانکہ طلاق اتنی زیادہ نہیں ہوتی الحمد للہ سو فیصد شادیوں میں سے زیادہ سے زیادہ پانچ فیصد میں معاملہ طلاق تک جاتا ہے جبکہ میراث کا مسئلہ ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ فرض اور لازمی ہے روز کتنے مسلمان مرد یا عورتیں وفات پاتی ہیں لوگ اگر قانون وراثت کے پابند ہوتے تو ہر وفات پر علماء کرام سے وراثت کا مسئلہ پوچھنے اور سمجھنے جاتے مگر ایسا نہیں ہوتا جب علماء سے بار بار میراث کے مسائل نہیں پوچھے جاتے تو وہ بھی یا تو یاد ہی نہیں کرتے یا بھول جاتے ہیں جب کہ طلاق کا مسئلہ اتنا پوچھا جاتا ہے کہ ہر کسی کو یاد رہتا ہے میراث کے بارے میں آخر یہ غفلت ہمیں کہاں لے جا رہی ہے اس کی وجہ سے معاشرے میں کتنا حرام مال پھیل رہا ہے مسلمان جب اپنے اور اپنے آس پاس کے مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں چلاتے تو ان پر فتوحات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ پھر وہ صالح اور باعتبار نہیں رہتے کہ ان کے حوالے زمین کے خزانے کیے جائیں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس معاملے کی بہت فکر کریں میراث کا ضروری علم حاصل کریں اور عزم کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون وراثت پر پورا پورا عمل کریں گے انشاء شاء اللہ تعالیٰ